ان گناہوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے قیامت کے دن مسلمان نوجوان کھڑا ہوگا چہرے پہ اس کے شرم گاہ لٹکی ہوگی بھائی کیوں دنیا میں زنا کیا کرتا ہے شراب پینے کی وجہ سے کسی کا پیٹ وہاں کمرے کی طرح پھولا ہوا اندر سانپ بچو نبی کا بھی دل دکھاؤ گے یہ تھوڑے سے فوٹو دیکھ کے لڑکیوں کے پاس بیٹھ کے ملتا کیا اور رب سے عشق کر کے دیکھو سجاد شہید رات کے تین بجے جب اس کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے ہمیں آج تک ان کی خوبصورت آواز یاد ہے ہمارے سیل میں آواز آتی تھی ان کی ذرا تم بھی قرآن سے عشق کر کے دیکھو رب سے تعلق جوڑ کے دیکھو اور اللہ والے بن جاؤ کب تک انگریزوں کے بتانے پہ اپنے علماء کو گالیاں دیتے رہو گے کب تک انگریزوں کے کہنے کی وجہ سے اپنی ایک دوسرے سے لڑتے رہو گے کہ تو سدر ہے تو راجپوت ہے تو فلاں قبیلے سے ہے تو مغل ہے اور کب تک گے دیکھو گندے امریکی خبیصوں کو کوئی آئرلینڈ سے آیا تھا کوئی کہاں سے آیا تھا آج وہ کہتے ہیں ہم صرف امریکی ہیں اور کچھ نہیں ہے وہ متحد ہو گئے دنیا پہ انہوں نے قبضہ کر لیا کیا ہم متحد نہیں ہو سکتے اور نبی کے امتی ہو اور بتاؤ تو صحیح کیا ہم آج کٹھے نہیں ہو سکتے